محمد اجماعین سورت القس مکیہ وہ یہ سمانو وہ سمان آیا سور قصص مکی ہے اور اس میں اٹھاسی آیتیں ہیں وتسع رکوعات اور نو رکوع ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے پیدائش سے قصے کو شروع کیا جا رہا ہے اور ایمان والے جس قسم پرسی میں تھے جن حالات میں پریشان تھے ان سب کو سامنے رکھیے اور پھر اس قصے کی اہمیت کو سمجھیے بلکہ دنیا میں جس جس موقع کے اندر ایمان والے پریشان حال ہوں گے اس سور قصص کو پڑھیں گے اس قصے کو دیکھیں گے اپنی زندگی کے لیے بہت سارے چراغ ان کو نظر آئیں گے کھلی ہوئی سڑکیں نظر آئیں گی کہ اللہ کے ہاں مشکل مشکل نہیں ہے یہ وقتی حالات ہوتے ہیں انسان ان کے آگے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ان کو ہمیشہ کے حالات سمجھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تل میم تلک آیات الكتاب المبین اوپر والی صورت کے اندر اللہ کی توحید کا بیان اس میں بھی وہی بیان ہے اس میں دو پیغمبروں کا تذکرہ اس میں ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیکن بہت تفصیل کے ساتھ ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو زبردست دلائل سے ثابت کیا جائے گا اور قرآن کریم کی اہمیت جس طرح اس صورت کے اندر چار مقام پر بتائی گئی تھی اس صورت کے آخر میں اس کی ایسی فضیلت ہے اللہ اکبر کہ جو واقعتاً قرآن ہی کی فضیلت ہے اور قرآن ہی وہ بتا سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی بتانا چاہے قرآن کی یہ فضیلت وہ کہہ نہیں سکتا ہے کیا فضیلت بتائی گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے لیکن فرمایا کہ جب تک قرآن آپ کو ملا نہیں تھا تب تک آپ بھی نہیں سوچتے تھے کہ قرآن جیسی کتاب آپ کو ملے گی تلک آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں وہی بات جو پہلے فرمائی تھی صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب کی آیتیں ہیں نتلو علیک من با اموسا و فرعون ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبروں میں سے کچھ خبریں کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں وہ کون سی باتیں جن کے ذریعے سے ایمان بنے گا ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوگا کہ اس کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں اور یہ یقین ہوگا کہ باطل کس طرح شکست کھاتا ہے اور اس کا نام دنیا سے مٹتا ہے اور دنیا میں لانت اس کے گلے کا توک بن جاتی ہے اور حق کس طرح غالب آتا ہے بالحق برحق طریقے سے سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں جو سنا رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ جو کچھ قرآن پاک سنا کر کے چلا گیا ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے کسی بات کے لیے آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ یہ بات واقعے کے خلاف ہے يُؤْمِنُونَ یہ قصے کن کے لیے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں تاکہ ایمان والے ان کو پڑھیں اور اپنا ایمان بنائیں ان نفراؤن الا فِي الْعَرْضِ کیا خلاصہ تھا فرعون کا ہر دور کے اندر جو فرعونی طاقتیں کرتی ہیں اور جو آج بھی کر رہی ہیں ان نفراؤن الا فِي الْعَرْضِ فرعون علا سرکش ہو گیا تھا فی الارض زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا اور جو بڑا سمجھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ مختلف عنوان دے دے کر کے مختلف نام دے دے کر کے انسانوں کو بانٹا بانٹتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں ان کو ملک بنا کر دیتا ہے ان میں بانٹتا ہے تاکہ یہ اپنی سیکورٹی خود نہ کر سکے میرے محتاج رہیں پھر وہ انسانوں کو قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹتا ہے پھر ملکوں اور علاقوں میں بانٹتا ہے پھر وہ زبانوں میں بانٹتا ہے اور اتنا ہی نہیں کچھ لوگوں کو باقاعدہ مشن کے تحت پست کیا جاتا ہے تاکہ یہ اٹھ ہی نہ سکیں ہمیشہ قرضوں کے نیچے دبے رہیں مصیبتوں میں پھنسے رہیں اور ہمارے مقابلے میں کبھی آ ہی نہ سکیں یہ ہر دور کے فراؤن کرتے ہیں تو ان کا استاد جو بڑا فراؤن تھا وہ بھی یہی کرتا تھا فی الارض زمین میں سرکش ہو گیا تھا وجعل جانا شیعہ اور اس نے زمین والوں کو شیعہ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا تھا اپر کلاسز لوگ لور کلاسز لوگ یہ درمیانے قسم کے لوگ ہیں یہ فلاں فیملی کے بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں یہ حکومت کرنے والے لوگ یہ طاقت والے لوگ اور یہ تو تھرڈ کلاس لوگ ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ آج کل کی زبان کے الفاظ ہیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں شیعہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا یستضعف طائفتا منہم انسانوں میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا مسلسل اور کمزور کرنے کے لیے کیا کرتا تھا یذبح ابناءہم ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا تاکہ یہ اپنے لیے کوئی طاقت نہ فراہم کر لیں اور میرے مقابلے میں کمزور رہیں بیٹے قتل ہو جائیں بیٹیاں زندہ رہیں بے سہارا رہیں اور ان کو میرے سہارے کی ضرورت ہو وَيَسْتَحْيِ نِسَاهَهُمْ اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بے شک وہ تھا بہت زیادہ فساد کرنے والوں میں سے یہ فراؤن کا پلان تھا اور میں نے عرض کیا ہر دور کے فراونوں کا یہی پلان ہوتا ہے لیکن اس یہ اندھیر نگری نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یہ ان کے پلان ہوتے ہیں کچھ ہمارے بھی پلان ہوتے ہیں اللہ کا کیا پلان ہوتا ہے وہ نری فِي الْأَرْضِ ہائے کیا زبردست مضمون تھا مگر میری صحت چین ٹھیک نہیں ونريد اور ہم چاہتے تھے ان من کہ ہم احسان کریں علی الذین ان لوگوں پر الارض جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا یا جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا تھا ہم پستوں کو بلند کرنا چاہتے تھے زیر و زبر کرنا چاہتے تھے حالات کو اور اللہ کر دیتا ہے کوئی کبھی سوچ سکتا تھا کہ بلال حمشی آزان دے گا اور اس کی آواز کے اوپر پورا مکہ دوڑے گا اللہ ایسا کرنے والا تھا کوئی سوچ سکتا تھا کہ حضرت زید کے بیٹے اسامہ امیر بنیں گے اور عمر و عثمان و علی جیسے لوگ ان کے معمور بنیں گے جن کو اپنی گلی سے نہیں گزرنے دیتے تھے ہم تو اس دیش میں رہتے ہیں ابھی وہ کتابیں منوسمرتی موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ ملچ اور پست ذاتوں کو چاہیے کہ جب وہ بڑی ذات کے علاقے سے گزریں تو وہ اپنے پیچھے ایک جھاڑون باندھ لیں ایک بڑا سارا کپڑا باندھ لیں تاکہ ان کے پاؤں کے نشان مٹتے چلے جائیں اس لیے کہ ان کے پاؤں کے نشان پر بھی اگر براہمن کی لڑکی کا پاؤں آ جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گی وہ ناپاک ہو جائے گی وہ اس کو پھر پاک کرنے کے لیے ایک لمبا سلسلہ چلے گا وہ بیان ہی کرنے کے لائق نہیں ہے جس کنویں کے اوپر چھوٹی ذات کا آدمی پانی پی لے سات سال تک بڑی ذات کے لیے وہ ناپاک رہتا ہے کس طرح انسانوں کو بانٹا جاتا تھا لیکن اللہ فرماتا ہے اسی دوران میرا پلان یہ تھا کہ میں ان پر احسان کروں جن کو کمزور سمجھا گیا تھا زمین میں ورنہ نہ جلا اور میں انہیں کو امام بناؤں خالی اتنا ہی احسان نہیں کہ برابر کر دو نہیں ہٹاؤ ان کو نقشے سے اب ان کو امامت دی جائے گی وہ نہ جحم اور ہم انہیں کو وارث بنا دیں زمین کے جو نعمتیں سے ان کو حاصل ہیں وہ ان سے ان کو محروم کیا جائے لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم ان کے لیے پاؤں مضبوط کر دیں زمین میں ان کو طاقت دے دیں یہ ہم چاہتے تھے تو یہ پلان کیسے اللہ کے کامیاب ہوتے ہیں فرمایا اللہ ہے نا اس کے پلان نہیں کامیاب ہوں گے تو کس کے ہوں گے وہ نور یا پھر آؤنا وہاں مانا وہ جنو ہوں ماں کانو یا ضرور ہم چاہتے تو فراؤن کو یوں ہی مار دیتے ہم چاہتے تو ملیا میٹ کرتے زمین پھٹتی سب اس کے اندر چلے جاتے کسی طور پر بھی مر سکتے تھے لیکن ہمارا ایک اور پلان تھا کیا پلان تھا نیمولوں کے شہباز سے لڑا دو ہمارا یہ پلان تھا کہ جو پست لوگ ہیں انہی کی طرف سے فراؤن کو اور اس کے وزیر حامان کو اور اس کے لشکروں کو وہ دکھائیں جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ دکھائیں جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ پست خاندان کا ایک آدمی اٹھے اور للکارے ہو فرعون تو خدا بنا ہوا ہے تو نہیں ہے خدا اس قوم کی طرف سے وہ دکھا بن اُیا اور ہم چاہتے تھے کہ ہم دکھائیں فرعون فرعون کو بھی وہ حامان اور اس کے وزیر حامان کو بھی وہ جنوبہ اور ان دونوں کے لشکروں کو بھی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا طاقتور لشکر تھا ان کے پاس جس سے لوگ گھبراتے تھے دنیا میں منہم ان لوگوں کی طرف سے دکھائیں جن کو پست سمجھا گیا تھا ما کانو یحذرون وہ جس سے وہ بچتے تھے جس سے وہ چوکن رہتے تھے جس سے وہ ہوشیار رہتے تھے کہ کہیں ان کے اندر کوئی ایسا آدمی نہ پیدا ہو جائے جو قوم کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جائے جو قوم کو رہنمائی کرنے کا ذریعہ بن جائے قتل کرو مارو ان کو کسی کو زندہ رہنے مت دو اللہ اکبر فرمایا ہم نے یہ چاہا لیکن وہ مالک الملک کتنی طاقت والا ہے وہ کیسے بھی حالات بنا سکتا تھا وہ اس قوم کی طرف سے وہ دکھا سکتا تھا فراؤن کو کہیں پر بھی لیکن فرمایا نہیں فراؤن کے محل میں تیار أُمِّ مُوسَىٰ اور ہم نے وہی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یو یوحانت تھا یابد تھا اس کی بحث کی کیا ضرورت یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور قرآن کریم کا مزاج یہ ہے کہ عورتوں کا نام بتاتا نہیں إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی ان یہ کہ تو اس کو دودھ پلا کوئی عورت اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتی کہ بچے کو دودھ پلائے بچہ دنیا میں آیا نہیں تو عورت بیچاری گھبرائی نہیں کہ کب آئے گا لشکر اور میرے سامنے مجھ سے چھینے گا اور میرے سامنے اس کو ذبح کرے گا مجھے دکھا کر کے ایسے وقت میں پروردگار فرماتا ہے فرمات پلا دودھ کیا ڈر ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس ہی بس جب تو ڈرے یعنی بچہ بڑا ہو پہلے دودھ پلاتی جا لیکن جب بڑا ہو اور اس کے رونے کی آواز دور دور تک جائے اور تجھے ڈر محسوس ہو فیضا خفتی علی تو جب تو ڈرے اس کے اوپر فالقی ہی فی الیم تو ڈال دینا اس کو دریا میں یہاں اجمال ہے تفصیل ہم پڑھ چکے کیسے ڈال کہ پہلے اس کو صندوق میں ڈال اور صندوق کو بند کر اور صندوق کو دریا میں ڈال دے اللہ اکبر صندوق کے سوراخوں کو بند کر دیا جائے تو بچہ دم گھٹنے سے مر جائے گا اور اگر صندوق کے اندر چھوٹا سا سوراخ رکھا جائے تو اس میں پانی جائے گا تو ڈوب کے مر جائے گا لیکن یہ اللہ کا حکم ہے فرمایا ڈال دے افو تو کیا ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ کے حکم کے اوپر بچے کو سمندر میں پھینک دینا کہنا بڑا آسان ہے ولا تخافی ڈرنا نہیں ولا تحزنی غم نہیں کرنا ولا تخافی ڈرنا نہیں بچے کو ڈال دریا میں اور ڈرنا نہیں کیسے اور صندوق میں ولا تحزنی اور غم نہیں کرنا ان رادو لئی کی بے شک ہم اس کو لوٹا کر لائیں گے تیرے پاس میں نے جتنا پڑھا ہے مجھے جہاں تک اندازہ ہوا آپ بھی مطالعہ کیجئے کہ جب بھی قرآن پاک میں اللہ اپنے آپ کو میں کے بجائے کہتا ہم تو اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے فرما ڈال دے بے خوف ڈال دے ہم واپس کریں گے اس کو ہم ہم واپس کریں گے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے دریا اس کو ڈبا دے گا میرے حکم کے بغیر اور سمندر میں اور صندوق میں دم گھٹنے سے مر جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین اور ہم تو اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں یہ ڈوبے گا نہیں واپس لوٹے گا یہ پیمبر بنے گا اور کتنوں کو ڈوبانے کا ذریعہ بنے گا یہ ڈوبے گا یہ نہیں ڈوبے گا یہ اور ان کو ڈبائے گا فلسفت ہوا تو اٹھا لیا ان کو کی آل نے اس کے لشکر نے اس کے فرونی کارندو نے اٹھایا کہاں چلتے چلتے اس کے محل کے پاس گئے اور کس لیے اٹھایا قرآن پاک ان کی بے چارگی اور بے بسی پر اور لا علمی اور جہالت کے اوپر ہیں تبصرہ کرتا ہے لیا کون لوں مادو گا حضانہ تاکہ بن جائے ان کے لیے دشمن وہ اور غم کرنے کا سبب کس کو اٹھا رہے ہیں اپنے لیے دشمن پال رہے ہیں ان فرعون بے شک فرعون و حامان اور بے شک اس کا وزیر حامان و جنودہما اور ان دونوں کا لشکر کانو خاطئین تھے وہ خطا کرنے والے غلطی کرنے والے تھے کیا غلطی کر رہے تھے پتہ ہی نہیں کس کو پال رہے ہیں بڑے ہوشیار بنتے تھے ہیں کہتے تھے اڑتی ہوئی چڑیوں کے پر دیکھ کر ہم بتا دیتے ہیں ان کا رخ کدھر ہے ہم تو ہوا کی فضاؤں کو بتاتے ہیں کدھر جائیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کس کو پال رہے ہیں جنوب پھل پھپاتا ہو انہوں نے اٹھا دیا تاکہ ان کے لیے دشمن بنے یہ سارے کے سارے بے وقوفی میں مبتلا تھے اور بعض حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ یہ سزا ہم ان کو کیوں دے رہے تھے اس لیے کہ وہ خطا کرنے والے تھے دوسرا معنی یعنی وہ گناہوں میں مبتلا تھے کفر و شرک میں مبتلا تھے وقالت امرات فرعون گزر چکا پیچھے والقیت علیک محبتا منی اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تیرے اوپر اپنی محبت کو ڈال دیا جو دیکھتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے جو دیکھتا ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے فراؤن کے محل میں تو فراؤن کی نگاہ بھی پڑی اور حضرت آسیہ کی نگاہ بھی پڑی آسیہ بنت مزاحم ان کا نام لکھتے ہیں لیکن نہ معلوم ہو تو تب بھی کیا نقصان قالت امرات عمران فرعون فرعون کی بیوی نے کہا قررت عین اللی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بلا کا اور تیرے لیے بھی ہے کم تو سنگ دل ہے تیرا دل پتھر ہے تجھے احساس نہیں ہوتا ورنہ تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا تقتلوہ اس کو قتل نہ کر اس سے پتا چلا کہ جب مل گیا موسیٰ علیہ السلام تو اس نے پلان بنایا قتل کرنے کا اور اس کو ڈر ہوا اس نے کہا ہو نہ ہو یہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو اور میرے لیے میرا بیڑا غرق کرنے کا سبب بن جائے آسیہ نے کہا نہیں نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ فرشتہ ہے حضرت آسیہ پر اس کے ایک ایک اشارے کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے حکومت کے نظام بدل جاتے ہیں اس کے اشارے پر تو یہ کیوں نہیں مانے میں نے کہا ٹھیک ہے بیگم اگر آپ کا یہ حکم ہے آسان قریب ہے کہ ہم کو نفع دے او نتخذہ بھلا یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور اس پر مفسرین نے لکھا کہ مشہور روایت کے مطابق فرعون کا کوئی بیٹا نہیں تھا فرعون لا اولاد تھا دوسروں کو کہتا تھا میں خدا ہوں لیکن اپنے آپ کو بھی لیے بھی بیٹے سے محروم اپنے کو بھی بیٹا نہیں وَهُمْ لَا لا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کس کو پال رہے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے ہیں ہمیں نفع دے گا یعنی بڑا ہوگا تو کوئی کمائے شمائے گا یا وزارت میں کام آئے گا یا اس کو بیٹا بنائیں گے مُوسَى فارغا ادھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا خالی ہو گیا کس سے خالی ہو گیا ہر چیز سے خالی ہو گیا من کل حزن الا حزن موسیٰ ہر چیز سے خالی ہو گیا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غم رہ گیا ان کا عادت لطبدی بھی یقیناً قریب تھی انہا ان کا عادت بالکل یقیناً قریب تھی وہ لتبدی بھی کہ وہ ضرور ان کا اظہار کر دیتی کیا مطلب کہ بے ساختہ زبان سے نکل جاتا یا والا ہائے میرے بیٹے ہائے میرے بچے کا کیا ہوا ہائے میرا بچہ ڈوب گیا قریب تھا کہ یہ کہہ دیتی زبان سے اظہار کر دیتی لولا ربتنا علی قلبها اگر ہم نے اس کی اس کے دل کے اوپر گانٹھ نہ لگائی ہوتی ہم نے اگر اس کے دل کو باندھ کر نہ رکھا ہوتا جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے اللہ فرماتا ہم نے اس پر گانٹھ لگا رکھی تھی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا لتکون من المؤمنین تاکہ ہو جائے وہ ماننے والوں میں سے اس کو بھی یقین ہو جائے کہ اللہ کے وعدے کیسے ہوتے ہیں لی اتلی اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے وہ کہہ رہی تھی اب بہن کا کیا نام تھا پتا چلا تو ہم کو تب کیا فائدہ لکھا ہے تفسیروں نے کلسوم یا مریم لی اتلی اور کہہ رہی تھی وہ اس کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے تو قصہ یا قصو پیچھے پیچھے چلنا قصی ہی نشان قدم تو قدم تو تھے ہی نہیں مطلب پیچھے پیچھے چلتی جائے اس کے بس بھی عن جنب تو وہ دیکھ رہی تھی ان کو جنوب کنارے سے وہ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا یعنی بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ یہ انہی کے پیچھے چل رہی ہے اور جب ان کو اٹھا لیا تو تب بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور ایک اجنبی بی بی جا رہی ہے لیکن ان کو شک نہیں ہوا کیونکہ اس ڈھنگ سے وہ چلی نہیں کبھی ادھر دیکھتے ہوئے کبھی ادھر دیکھتے ہوئے سمجھ اللہ عطا کرتا ہے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں وہی ظالم جس نے بارہ ہزار بچوں کو قتل کیا بارہ ہزار بچوں کو مشہور روایت وہ ہر رملہ اور ہم نے حرام کر دیا موسا علیہ السلام کے اوپر المراضیا دودھ پلانے والیوں کو سینکڑوں عورتیں لائی گئیں مگر کسی کا دودھ نہیں پیا گیا اور فرح اپنا سر پٹخ کے رہ گیا کہ کیا وجہ دودھ نہیں پیتا ہے اور فرعون کو سنگ دل تھا پتھر دل تھا حضرت آسیہ پریشان مگر ان کے پریشان ہونے کی وجہ سے یہ پریشان من قبل پہلے سے ہم نے حرام کر رکھا تھا پہلے سے کیا ازل میں لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ پیے گئی نہیں فقالت هل ادلكم تو بہن نے کہا کیا میں بتاؤں تم کو اعلیٰ اہل بیت ایک ایسے گھر والے ایک ایسے گھرانے کے بارے میں تمہیں خبر دوں یک نہ ہو جو اس کی کفالت کر لیں گے تمہارے لیے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے لکم وہم له لہولا اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے اچھی طرح رکھیں گے بڑے اچھا گھرانہ ہے ایک ہمارے محلے میں ایسے ہیں ویسے ہیں نیک ہیں اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں تو فرعون مرتا کیا نہ کرتا اس نے کہا دوڑ کے لا جلدی وہ لے کر آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی استغنا کے ساتھ آئیں لاپرواہی کے ساتھ کون بچہ کہاں ہے کیا مسئلہ ہے اس کا اور جب لیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کیا اور سب خوش ہو گئے بس جان میں جان آئی کسی طرح فرعون نے کہا کہ یہ محل آپ کے لیے یہ کمرہ آپ کے لیے خادم اور ملازم آپ کے لیے اس کو دودھ پلائیے انہوں نے کہا تیری نوکرانی تھوڑی ہوں میرے اور بچے بھی ہیں اس نے کہا وہیں پر دوں گا خادم بھی نوکر بھی چاکر بھی اور مزدوری بھی وہیں پلا اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کو جو متکبر ہوتے ہیں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ان کی خدائی کی مزاق اڑاتا ہے کیسے یہ خدا بنا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے إِلَىٰ أُمِّهِ اس پورے مضمون کی جان غور سے سنیے فردد نہ ہو نتیجہ یہ نکلا یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واپس کر دیا امی ان کی ماں کی جانب کیوں واپس کیا تین باتیں کر رہا ہی نوحا ہاں؟ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ہائے ممتا بچہ کیسا بھی پیدا ہو لنگڑا ہو لولا ہو کانا ہو مگر ماں سے پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اور تاکہ وہ غم نہ کرے جو بچے کے غم میں نڈھال ہو رہی تھی اس کا غم ملت ہو جائے ختم ہو جائے ولی اور یہ اصل بات ہے تاکہ وہ جان لے ولی تعلم ان حق اور تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور اور وہ کیا جانے جب ایمان والے پڑھیں ایمان والے جانے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کود کر تم بھی دیکھو بے خطر آگ میں وہ پروردگار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں محفوظ رکھتا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتا ہے وہ تمہیں بھی محفوظ رکھے گا ولی تعلم کس لیے سنائے گئے یہ واقعہ اس لیے سنائے گئے تاکہ وہ جان لے وہ یقین کرے نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے ولیکن اکثر لا لیکن ہائے اکثر لوگ جانتے نہیں شیطان کے وعدوں کے پیچھے چلتے ہیں جو کبھی وعدہ پورا کرتا ہی نہیں رحمان کے وعدوں کو بھولتے ہیں جس کا کبھی وعدہ خلافی ہوتی نہیں وعدہ کیا تھا تیرے بیٹے کو واپس کروں گا کیسے واپس کیا پھر کے پیسوں سے پرورش بھی ہو رہی ہے گھر بھی چل رہا ہے بچہ بھی واپس یہ سلسلہ چلتا رہا ولما بلغ شدہ اور جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو وستوا اور وہ سیدھے ہو گئے یعنی ہر ایک چیز پوری ہو گئی اور سیدھی کھڑی ہو گئی اور یہ کون سی عمر ہوتی ہے کہا گیا اطبا کہتے ہیں اور تاریخی طور پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ تیس سال سے لے کر چالیس سال کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی ہر چیز مضبوط اور اپنے اپنے مقام پر کھڑی چالیس سال ہوئے اس کے بعد ڈلنا شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ پھر لاسٹ میں کمر جھکتی ہے پھر بچے مذاق اڑاتے ہیں تو بڈھا کیا کہتا ہے میں جھک کر دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی تلاش کر رہا ہوں جوانی کو وسوا جب بالکل سیدھے ہو گئے آتے نہ حکم و علم تو ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور ہم نے ان کو علم بھی دیا عام طور پر مفسرین اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کو دانش مندی دی اور علم نبوت دیا یعنی ان کو نبی بنا دیا گیا لیکن یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر دوسرے حضرات جو کہتے ہیں کہ حکم و علم یہ چیزیں دیگر اور نبوت چیزیں دیگر نبوت الگ چیز ہے اور حکم اور علم الگ چیز ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو تب ملی جب وہ تور پر گئے اور وہ تو ابھی نہیں بلکہ دس سال کے بعد کی بات ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے تو پھر حکم اور علم کا کیا مطلب ہے یہ وہی مطلب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا وَلَقَدْ آتے نہ ابراہیم رشت ہو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشت عطا فرمایا تھا من قبل پہلے سے ہی بچپن سے ہی رشت یہ وہ حکم اور علم ہے یہ وہ دانش مندی ہے یہ وہ سوج بوجھ ہے جو انبیاء کرام کو نبوت سے پہلے عطا کی جاتی ہے جو ان کی شان نبوت کے لائق ہوتی ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو چنانچہ دن گزرتے گئے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ پلانے والی امی کے پاس جا رہے ہیں اور حقیقت میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور رہتے ہیں فرعون کے محل میں ودخل المدینہ اور داخل ہوئے ایک دن وہ شہر میں غفلت بے خبری کے وقت میں غفلت کے وقت میں بن اہلیہ شہر والوں کی طرف سے غفلت کے وقت میں شہر والے غافل فوج یہ کون سا وقت تھا کہتے ہیں مشہور روایت یہ ہے کہ دوپہر کا وقت تھا چونکہ دوپہر کے وقت میں عام طور پر شہروں میں لوگ دکانیں بند کرتے ہیں کاروبار بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جس کو قیلولہ کہتے ہیں ہم اس موقع پر داخل ہوئے سارے لوگ سوئے ہوئے لیکن اچانک دیکھا شہر کے اندر ایک دوسرا ہنگامہ مچا ہوا ہائے ہائے سوتے ہیں بیچارہ مگر غریب کہاں سوتا ہے ہائے چیز کیا چیز غریب الوطنی ہے جہاں گنی چھاؤں دیکھی وہاں ڈیرا لگا لیا غریب بیچارہ کہاں اس کو کوئی ستا رہا ہے کوئی مار رہا ہے کوئی پکڑ رہا ہے فوجد ہی رجلین تو پایا علیہ السلام نے شہر کے اندر رجلین دو آدمی کو یک جو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں کون ہے یہ ہاذا من شیعتی یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے ان کے گروہ میں سے بنی اسرائیل میں سے وہی اور یہ ہے ان کے دشمنوں میں سے ان کے دشمن میں سے دوسرے گروہ میں سے فق الَّذِي تو فریاد کی اس نے الَّذِي شی آتی جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے الَّذِي اگو بھی اس کے خلاف جو تھا ان کے دشمن میں سے فضا مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا ایک مکہ ٹکایا اس کو فضا عَلَيْهِ تو فیصلہ کر دیا اس پر اللہ نے مر گیا وہیں پر ایک گوسا لگتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا مکہ ہے قال هذا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے انہو عدو مضل مبین بے شک یہ وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا ہے کلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے اور کلم کھلا دشمن ہے یہ کون تھے دو آدمی لوگ ان کے ناموں کی تلاش میں پڑے فراؤنو کے نام تو کوئی چار نام تلاش کیے بعد نے کہا کہ اس کا نام خواب تھا اور بعد نے اس کا نام فلسطون لکھا اور بعد نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا مگر معلوم ہو گیا تو ہم کو کیا فائدہ تاہم اس بات کو سب نے بیان کیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بڑا افسر ہے اور اکثر نے لکھا کہ یہ فراون کے باورچی خانے یعنی فراؤن کے مطبخ کا بڑا نازم تھا اور اس کا کوئی بڑا افسر تھا فرونیوں کا کھانا اکٹھا بنتا تھا لمبا چوڑا خاندان اس کا اس کے کارندے اور اس کے دوست احباب اور اس کے نوکر چاکر سب کا اکٹھا کھانا بنتا ہے اور قسم قسم کے کھانے تو روزانہ اس کو جا کر کے خرید کے لانے پڑتے ہیں بازار سے مگر یہ بےمان وہ کام کرتا تھا جو آج کے بہت سارے بے دین افسر کرتے ہیں کیا کام کرتا تھا یہ فرونی حکومت سے تو روزانہ خرچہ نکالتا تھا مزدور کے نام کا کہ سامان خریدا اتنے کا اور وہاں سے مزدور کیے اور یہاں لایا سامان اس کو ان کو اتنے پیسے دیے لیکن پیسہ دیتے کسی کو نہیں تھا بڑا افسر تھا لوگ ڈرتے تھے تو جو کوئی بےچارا بنی اسرائیل ملتا تھا راستے میں اسی کو لگائے تو ڈرنے جل کوئی اٹھا وہاں پہنچا آج ایک بنی اسرائیلی بھی ویسے ہی مل گیا ٹینشن اس کو اور وہ قانون دھامی تھا اس کو اس نے کہا چل بوری لے جا اس نے کہا کیوں لے جاؤ تو روزانہ پیسہ دیتا نہیں پیسے خود کھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے بوری لے جا میں نہیں لے جاؤں گا اس کو تارے نظر آئے کہ میرے آگے اور کوئی بنی اسرائیلی بات کرے یہ ان کی قدر تو نوز کتوں کے جیسی نہیں تھی وہاں اس قدر ان کو پس سمجھا جاتا ان کو کوئی حقوق ہی نہیں تھے میرے آگے بات کر رہا ہے اس کو بڑا غصہ آ گیا اس نے کہا اچھا تو کیوں نہیں لے جائے گا تو ہی لے جائے گا اس نے کہا میں بالکل نہیں لے جاؤں گا دیکھ نہیں رہا ہے میرے سے بوری نہیں اٹھتی ہے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو موسیٰ علیہ آ گئے بنی اسرائیل نے پورا واقعہ سنایا اور چلاکی کے ساتھ پوری کہانی فٹافٹ بتا دی اور اس کو کہا تو نے کہ اس کو ستاتا ہے اور پیسے بھی لاتا ہے حکومت سے اور مزدوروں کو نہیں دیتا خود کھا جاتا ہے اس کو تھوڑا ڈر بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے قریبی لوگ ہیں فرعون کے اس طرح ایک طرح کے لے پالک اس کے محل میں رہنے والے تو یہ تو سارا راز بتا دیں گے بجائے ڈرنے کے یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی ڈرانے لگا کہ تاکہ یہ ڈر جائیں میں کہا آپ کو نہیں تجھے معلوم نہیں ہے تیری تندور کے لیے تو کام کر رہا ہوں تو بھی تمہیں باورچی خانے میں کھاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے نے جو اس کو چڑ چڑ کرتے دیکھا کہا ادھر پکڑا جو ایک ہی لگایا ظاہر ہے کہ مکہ مارنے کے لیے جان سے مارنے کے لیے نہیں تھا ارادہ بھی قتل کا نہیں اور مکہ وہ چیز ہے کہ جس سے مرتا بھی انسان نہیں اگر مرتا تو علی محمد کلے مرتا مگر وہ نہیں مرا کتنے پونڈ کماتا رہا تو یہ کہاں مر گیا لیکن نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کا مکہ ہے ایک ہی لگا تو بندے کا کام تمام ہو گیا اس کو مار دیا مفسرین بیان کرتے ہیں ٹھیک کیا اس لیے کہ یہ حربی تھا اور یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں اس سے معلوم ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ خطا ہو گئی لغزش ہو گئی لیکن یہیں پر سمجھو میں ارض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی معصوم نبوت کے بعد بھی آپ کہیں گے یہ مرڈر ہو گیا تو معصوم کہاں دیکھیے مارنے کے لیے نہیں مارا اور مار مرنے والی چیز سے بھی نہیں مارا جس سے بندہ مر جاتا ہے مکہ مارا اس سے کیا بندہ مر جاتا ہے وقت آتا گھوسا ایسے یوں مار دیا آگے تو کیا کرتا ہے کیوں ستاتا ہے لوگوں کو ہے اور ستاتا ہے پیسے بھی کھاتا ہے اور چوری اور سینا چوری جیسا مارا وہ مر گیا بندہ وہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا من عمل شیطان ان کے مرتبے کے اعتبار سے اس کو لغزش ہم سمجھا ورنہ حقیقت میں یہ لغزش اور غلطی نہیں ہے ایک ظالم کو ایسے مارنا انہو عدو مضل مبین شیطان نے کروا دیا وہ گمراہ کرنے والا کلم کلّا دشمن ہے قال رب انی ظلمت نفسی عرض کیے ہے میرے مالک میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا میں نے ایک بندے کو مار دیا جبکہ مجھے مارنے کا حکم نہیں ملا تھا آپ کی جانب سے فغفر لی تو آپ بخشش دیجئے میرے لیے فغفر ہو تو پروردگار نے معاف کر دیا وہیں سب کچھ ختم ہو گیا مسئلہ الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے قال رب بما انعمت علی عرض کی پروردگار تو نے میری لغزش کو معاف فرما دیا اس خطا کو معاف فرما دیا میں وعدہ کرتا ہوں اس سے اس کا ایک شکر ادا کرتا ہوں کیا شکر ادا کرتا ہوں بما انعمت علی اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا فلن اكون ظہیرا للمجرمین تو میں ہرگز نہیں ہوں گا مجرموں کا کبھی مدد کرنے والا کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا یہ عہد لے کر کے موسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے وہ وہ اپنے اپنے بنی اسرائیل گیا اور یہ ادھر ہی پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام دوسری اس جانب نکل گئے اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنیں گے ادھر یہ چھوٹا آدمی نہیں مرا ہے فراؤنی افسر مر گیا ہے اور فراؤن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھ کر کے اب بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ کوئی طریقہ مجھے ملے کوئی بہانہ کہ ان کو قتل کرو مگر حضرت آسیہ سے ڈرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کوئی ایسا جرم نظر آئے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ مجرم ہے اس لیے اس کو مار رہا ہوں قال مدینہ تو صبح کی علیہ السلام نے شہر میں خائفا ڈرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے یترقب اور حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کیا بنتا ہے دیکھیے کیا بنتا ہے یہ طرف قبول مانا نگرانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کیا مسئلہ ہے کوئی چکر تو نہیں پولیس میرا تو پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن وہاں ہنگامہ مچا ہوا ہے فراؤن کے محل میں اتنا بڑا افسر مار دیا کہ کس نے مارا کیا مسئلہ پیش آیا فعید اللہ تن سر تو اچانک وہی آدمی اللہ تن جس نے مدد مانگی تھی ان سے بل کل کو یس تصرو چلاتا ہے وہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی فریاد مانگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصرخی جی میں پڑھ چکا کہ سرکن کے لفظی معنی آواز بلند کرنا لیکن پھر یہ مانا یہ لفظ استعمال ہونے لگا فریاد کرنے کے بارے میں فریاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے مطلب وہ جو اسرائیلی نے کل دیکھا کہ میرا دشمن مارا گیا اس کا دل بڑھ گیا اور کمزور آدمی کا جب دل بھر جاتا ہے نا پھر کیا پوچھو اس کے تو پاؤں نہیں لگتے زمین پہ اب وہ اس سے بھی جھگڑا اس سے بھی جھگڑا ایک اور قبطی نظر آیا اس نے کسی کام کے لیے کہا ہوگا اس نے کہا اچھا تیرا بھی کام کرو پھر اس سے اس کا جھگڑا ہو گیا اس نے دیکھا علیہ السلام گزرتے وہ چلائے حضرت حضرت میری مدد کیجئے میں پھر ہوا ہوں قال انك لغبی مبین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انك بے شک تو بے شک گمراہ کرنے والا گمراہ انسان ہے کھلم کھلا دیکھ نہیں رہا ہے ہماری قوم کس مظلومیت کی شکار ہے اور تو خام خوب پنگے کرتا پھر رہا ہے روزانہ کیا میرا یہی کام رہا تو روزانہ پنگا کرتا رہے اور میں بلٹی بناتا اور رخصت کرتا رہوں یہ کیا پنگے کر رہا ہے روزانہ عَدُوٌّ لَّهُمَا تو جب ارادہ کیا علیہ السلام نے ان يبطش کے پکڑے بالذی اس کو هو عدو لهما جو ان دونوں کا دشمن تھا ارادہ کیا غصے سے آگے ہوئے ادھر اب اس کو تھوڑا جھنجھوڑتے آج تو مکہ نہیں مارنا تھا سمجھاتے اس کو لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو بدلے ہوئے تیور دیکھے تو یہ جو فراؤنی تھا یہ اتنا نہیں ڈرا کیونکہ اس نے تو دیکھے نہیں بدلے ہوئے وہ ڈر گیا کم وقت اسرائیلی ہائے ہائے گراتے ہیں اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں اس نے کیا کام کیا جیسے اس نے دیکھا علیہ السلام کے تیور بدلے ہوئے ہیا موسا لگا موسا کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے اس نے سوچا کہ آج میرا نمبر ہے کما قتل تنا کم جیسا کہ تو نے کل مار دیا تھا ایک آدمی کو تم بس روزانہ لوگوں کو مارتا رہتا ہے میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ تھوڑا اس کو سمجھا تو مجھے مارنے آ گیا ہائے ہائے قرآن پاک کچھ سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں جو لوگ اپنے ہی لوگوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ وہ مصیبتوں سے نکلیں ان کو اپنے لوگوں کی طرف سے یہ زخم سہنے پڑتے ہیں لیکن گلبوسی کے اس جذبے میں چپ جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے یہ تعلیم دیتے جا رہے ہیں جیسے حالات پیش آتے ہیں یہی کم وقت بول پڑا تو نے بندے کو مارا ان تری تو نہیں چاہتا الا ان تکون جب بارا مگر یہ کہ تو ہو جائے سرکش فی الارض زمین میں وما تريد اور تو نہیں چاہتا ان تکون من المصلحین کہ تو ہو جائے صلح کرنے والوں میں سے ادھر اس کمبخت اسرائیلی نے یہ بات کہی کہ جیسے تو نے کل کو قتل کیا تھا ادھر وہ جو دوسرا قبطی تھا فرعونی وہ تو سر پر پاؤں رکھ کر کے ڈھوڑا اندھا دھن طریقے سے دوڑتا اور بھاگتا پہنچا محل میں اس نے کہا قاتل کا پتہ چل گیا کون کا وہی جو محل کا پروردہ رضیع القصر محل کا پروردہ اسی نے تو کام کر دیا سارا اس نے مارا کہا کیسے کہا اس طرح اس طرح وہ ایک اسرائیلی کے ساتھ پولیس نے فٹافٹ اسرائیلی کو پکڑا دو تھپڑ لگے کیا مسئلہ تیرا پیشہ اس نے ساری کہانی سنا دی کم وقت نے ادھر اس نے یہ کہانی سنائی اس نے ادھر فرعون نے پارلیمنٹ بلا لی کابینہ بلا لی اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ حضرت آسیہ سے ڈرتا ہے سب نے کہا بالکل قتل کرنا چاہیے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا حضرت موسا علیہ السلام شہر کے دوسرے کنارے میں رہتے ہیں جغرافیہ والوں نے بیان کیا کہ فرعون نے رہنے کے لیے اپنی ایک الگ کالونی بنائی تھی سرکاری کالونی وہیں پر فرعونی لوگ رہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ شہر کے دوسرے کونے میں اور بیچ میں کوئی تیس کلومیٹر کا فاصلہ لکھتے ہیں واللہ عالم یہ اندازہ لگایا گیا اس دور کے شہر کو دیکھتے ہوئے اقصى اقسل مدینس آیا ایک آدمی من اقسل مدینہ شہر کے اس کنارے سے یسعى دوڑتے ہوئے اب دیکھیے ایک آدمی وہاں سے آیا دوسرے کنارے سے اور یہ بندہ بھی کون ہے کہا یہ فراؤن کا چچیرا بھائی تھا اسی کا رشتے دار اسی کے خاندان کا بندہ اللہ دکھانا چاہتا تھا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاچا ابو لہب کے لیے پریشان نہ ہوں یہ تو وہ اسرائیلی ہے اور آپ یہ پریشان نہ ہوں اللہ دوسروں کو کھڑا کرے گا ابو جیل کے بیٹے اکرما کو کھڑا کرے گا وہ آپ کے دین کی آبیاری کرے گا اس طرف سے ایک بندہ آیا دوڑتے ہوئے قال یا موسی اس نے کہا موسی علیہ السلام ان الملا بے شک سردار لوگ یا تمیرون مشورہ کر رہے ہیں بکا تیرے بارے میں لیا افتلو کا تاکہ تجھے قتل کر دیں فخرج نکل انی لک من الناصحین بے شک میں ہوں تیرے لیے نصیحت کرنے والا بھاگ جلدی یہاں سے مشورہ کر رہے ہیں ای تمرا یا تمیر مشورہ کرنا موسی علیہ السلام نے سنا بندہ خیر خواہ اور اس طرح کہہ رہا ہے بس بھاگے یہاں سے کدھر نکلے بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلے ہیں تو شاہی محل میں کیسے ناز و نخرے کے ساتھ پلے ہوں گے انہوں نے کب دیکھے راستے ان کے تو آگے پیچھے دائیں بائیں خادم موجود ہوں گے جوتے پہنانے والے الگ کپڑے پہنانے والے الگ لیکن پہلی مرتبہ آج دوسرے حالات سے سابقہ پڑا بھاگے یہاں سے کدھر جائیں بس جدھر رخ ہوا ادھر بھاگ پڑے اور آگے فرمایا کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا تو اچانک اس راستے پر پڑ گئے جو مدین کی طرف جاتا تھا تو دوڑتے بھاگتے مدین پہنچے فخرج منها خائفا تو نکلے علیہ السلام وہاں سے خائفا ڈرتے ہوئے یا ترقب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قال رب نجنی یعنی بار بار مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ کوئی پولیس والا پیچھے تو نہیں دوڑ رہا ہے رب نجنی میرے رب مجھے نجات دے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے آپ کہیں گے کہ ظلم تو انہوں نے کیا نہیں انہوں نے کہاں ظلم کیا انہوں نے تو ایک ظالم کو ٹھکانے لگایا یہ ظالم تھے کہ جن کے ہاں بنی اسرائیل پر صبح و شام ظلم ہوتا تھا اور یہ ظالم تھے جن سے یہ قطن امید نہیں تھی کہ اگر عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ اور جب متوجہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف قال ربي فرمایا قریب ہے میرا رب ان يهديني کہ دکھا دے وہ مجھ کو سوا السبیل سیدھا راستہ انداز بتاتا ہے کہ مدین کا نام سنتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون بیچارے کی خدائی تو مصر میں ختم ہو گئی وہ صرف مصر کے علاقے کا بادشاہ تھا مدین میں بھی اس کی حکومت نہیں تھی تو مدین کے راستے پر جب پڑے قافلے تو چلتے تھے اس زمانے میں تب دعا کی کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا اور میں سیدھا مدین پہنچوں گا پریشانی سے بچوں گا چنانچہ چل پڑے کتنا دور ہے مدین کلومیٹر کے حساب سے مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا آپ علماء کرام دیکھیے گا ویسے جو ہم نے پرانی تفسیروں میں پڑھا تو یہ راستہ ہے آٹھ دن کا یا دس دن کا اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا دور ہے جتنا مکہ سے مدینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہفتے میں پہنچے اور یہ پانچ سو کلومیٹر تھا تو چلو ساڑھے پانچ سو لگا لیں دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں کس لیے تسلی کے لیے گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے وقت آپ آئے گا اور آپ کا بھی ہمدرد کوئی دوسرا کھڑا ہوگا بلکہ آپ کے ساتھ جانے والا اور راستہ بتانے والا عبداللہ ابن ارے تک وہ ہوگا کہ جو ایمان والا بھی نہیں ہوگا غیر ایمان والا ہوگا ابو جہل کی برادری کا ہوگا مگر آپ کا ساتھ دے گا اللہ کا یہی اس کا نظام ہے کہ وہ یعید اللہ الدین بالرجل الفاجر والفاسق کبھی کبھی اللہ اس دین کی مدد لے لیتا ہے فاسق اور فاجر آدمیوں کے ذریعے سے بھی اور پھر آپ بھی جو سفر کر کے جائیں گے وہ بھی ایک ہفتے کا سفر ہوگا ولما ورد ماء مدین اور جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے مدین کے پانی پر یہ وردہ کے پیچھے تفسیر گزر چکی اس کے معنی داخل ہونا بھی اور اس کے معنی خالی کہیں پر آنا بھی اور اس کے معنی کہیں سے گزرنا بھی اور اس کے معنی کسی چیز کے پاس سے گزرنا بھی یہاں پر معنی آنا مدین کے پانی پر آئے ہر علاقے میں کنویں تھے چشمے تھے اس زمانے میں پانی کی قلت تو اس پانی کے اوپر آئے کہ جو بہت دور دور تک لوگوں کا مرکز تھا وہاں سب لوگ آتے تھے پانی پلانے کے لیے جانوروں کو وجد علیہ امتا من الناس پایا وہاں لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو یسکونا کہ وہ پانی پلا رہے ہیں کس کو پلا رہے ہیں پوشیدہ یعنی مواشی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں ووجد وجد دونہم اور پایا ان لوگوں کے سوا امرأتین دو عورتوں کو پایا ان کا نام بھی لکھتے ہیں سفورا اور سفیرہ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان ناموں کے یاد کرنے کے چکر میں نہ رہیں بلکہ قرآن کے دعوت کے پہلو کو ہم کس طرح عام کر سکیں بس اس پر غور کیجیے ان دو تو کو پایا تزودانی اور زیادہ یزودو کے معنی جانور کو پانی سے روک کر کے رکھنا جو دونوں بچیاں پانی سے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں قال ما خط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اور لوگ پانی پلا رہے ہیں ان کے جانور پانی کی طرف جاتے بھی ہیں تو یہ بچیاں پھر ان کو واپس موڑتی ہیں پھر واپس موڑتی ہیں ان کو پانی کیوں نہیں پلایا جا رہا ہے قال ما خطب تمہارا اصل معاملہ کیا ہے قال تعالی نسقی ان دونوں بچیوں نے کہا نس ہم پانی نہیں پلا سکتی ہیں حتی یسدر الرعاو یہاں تک کہ پانی پلا کر کے چلے جائیں واپس الرعاو دوسرے چرواہے جو جانوروں کے نگران ہیں چرواہے ہیں وہ پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم پانی پلا سکتی ہیں تو اس بات کو کیسے بچیوں کے ذہن میں آیا کہ کوئی شریف انسان معلوم ہوتا ہے اس کو شریفوں کے شریف زادیوں کے ہیں وہ آداب بھی معلوم ہیں تو وہ فوراً ہم سے پوچھیں گے کہ تم عورت زاد ہو کر کے کیسے آئی مردوں کے بیچ میں پانی پلانے کے لیے تو انہوں نے بڑھ کر کے پہلے ہی جواب دے دیا کہ ہم سے یہ سوال ہی نہ ہو سکے انہوں نے کہا ابو نا شیخ ان کبیر اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں وہ خود نہیں آ سکتے ہیں پانی پلانے کے لیے اب بھائی جان ہے نہیں ہے تو جب ابا بوڑھے ہیں وہ نہیں آ سکتے تو خود ہی جواب ہو گیا کہ بھائی کو ہے نہیں ہے اور یہ لوگ کیوں نہیں پانی پینانے دیتے ہیں آخر ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس بے سہارا بچیوں کے جانوروں کو پہلے پانی پلاتے تو ان کا حال تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ ہی رہے کہ ظالم لوگ وہ تو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بچیوں کے جانوروں کو پانی پلائیں گے ان کے والد صاحب سے لوگوں کی نفرت ہے والد صاحب کون ہے ابھی عرض کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی شان موسوی جوش میں آ گئی لہما کب تک میں بیٹھا رہوں گا اٹھے سقا لہما پانی پلایا ان دونوں کے لیے اور یہاں تفسیری روایتیں ہیں اور وہ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ خود قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے بچیوں نے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے اس کا مطلب یہاں کچھ ایسی باتیں پیش آئیں جو طاقت والی بھی تھی اور جو امانت والی بھی تھی تو بیان کیا گیا طاقت کی بات تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور وہ پتھر جو کنویں کے اوپر وہ رکھ دیتے تھے بڑا ڈھکن جس کو چالیس لوگ مل کر کے ہٹاتے تھے اور بچیاں بچاری کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی تھیں بلکہ لوگوں کا بچا ہوا پانی پلاتی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ اور جب غصے سے بھر جائیں وہ تو پھر ان کی طاقت ایک ہاتھ سے پھینکا پتھر کو ادھر اور دوسرے ہاتھ سے وہ ڈول کھینچا جس کو اونٹ سے ملا کھینچتے تھے آدمی اس کو کھینچ ہی نہیں پاتا اس کو نکالا باہر پانی پلایا جب لوگوں نے اس طرح دیکھا ایک ہاتھ سے ایسے کرتے ہوئے اور اس سے دوسرے سے ڈول کھینچتے ہوئے تو وہ بھی گھبرا گئے سائڈ ہو گئے کسی نے کچھ نہیں کہا حضور آپ کہاں سے تشریف لائے یہ تفصیلی روایتیں ہیں لیکن قرآن پاک اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کبھی یہ طاقت والے ہیں اس کا مطلب کوئی کام کیا طاقت کا یہاں فسقا لہما تو انہوں نے پانی پلا دیا ان دونوں بچیوں کے لیے اور جو دوسرا کہا تھا نا امین تو بچی نے کہا کہ یہ بہت امانت دار اس کا مطلب کہ بچیوں کی طرف نہیں دیکھا شرم و حیا کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے ان کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے اور پانی بھی پلا لیا اور اس کے بعد کہا کہ جو بچیوں گھر مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تولى الى الظل پھر ہٹ آئے پیچھے واپس مڑ آئے مڑائے سائے کی جانب جس سائے میں بیٹھے ہوئے تھے فقال رب انی لما انزلت من خیر فقیر اللہ اکبر اللہ بندوق کو کیسے اپنی توحید سمجھاتا ہے فرمایا پیمبر بھی میرے محتاج موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیمبر ہیں بعد میں دوسرے نمبر پر اور بعد میں تیسرے نمبر پر پوری کائنات میں جب بلند ترین مراتب شمار کیے گئے تو تیسرے نمبر پر یا دوسرے پر رکھا لوگوں نے اس شان کے پیمبر ہیں مگر کہتے ہیں میرے مالک تیرا میں بھی محتاج ہوں فقار اور عرض کیا میرے رب انی بے شک میں اصل بات ہے انی فقیر بے شک میں محتاج ہوں لما انزلت الیہ جو کچھ تو اتار دے میری جانب من خیر خیر میں سے بلائی میں سے رزق میں سے آٹھ دن یا دس دن ہو گئے ہیں بھوکے اور پیاسے دوڑتے ہوئے اللہ اکبر تو کیا حال ہوا ہوگا ایسے وقت میں یہ دعا کیسی دل کی گہرائی سے نکلی میرے مالک جو بھی تو عطا فرما دے میں تیرا محتاج بندہ ہوں اللہ اکبر فجا تو اہدا گما تو کا مطلب ادھر دعا کی ادھر دعا قبول ہو گئی چنانچہ یہ بچیاں جانوروں کو لے کر کے گھر پہنچی ان کے والد نے پہنچا اے ما پوچھا جگایا بنتیا میری بیٹیوں بڑی جلدی کی تم نے آج کیسے تم اتنی جلدی آ گئی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم وہ پانی پلاتی تھی جو جانوروں کا پلا پی کر کے بچتا تھا آج کوئی اجنبی آدمی آیا اور اس نے ہمیں پانی پلا دیا یہاں کا آدمی تو معلوم نہیں ہوتا تھا یہاں کے ظالم تو ہمارے دیکھے ہوئے یہ تو ہمیں پینے نہیں دیتے پلا نہیں دیتے تھے پانی والد نے یہ سنا کہ اچھا ایک ایسا آدمی نیک آدمی اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور تم اس کو تم نے اس کو کھانے کی دعوت نہیں دی انہوں نے کہا ہم عورت زیادہ ہم آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بلا لیتی ان کو گھر والد نے کہا فوراً بیٹیو جلدی جاؤ تم میں سے ایک جائے اور ان کو بلا کر کے لائے اب یہاں پر چھڑ چھڑکی کہ سفورہ تھیں یا سفیرہ تھیں بھائی کوئی بھی تھی فجاءت تحدہ یہ ہے بیان کرنے کی چیز جس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ شریف ذاتی بچی جب آئی تو پانچ ہزار سال نہیں جی اس سے بھی زیادہ اتنا زمانہ پہلے آئی تو کس شان کے ساتھ آئی اور شریفوں کی بچیاں کیسی ہوتی ہیں فجاعت ہو تو آئی ان کے پاس احداہما ان دونوں بچیوں میں سے ایک تمشی عالت جو چل رہی تھی حیا کے اوپر یہ انتہائی مبالغہ ہے وہ پیدل چل رہی تھی فرمایا پیدل کہاں حیا کی سواری پر چل رہی تھی اس کے چلنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا شرم اور حیا ٹپک رہی تھی اس کے ایک ایک قدم سے حیا ٹپکتی تھی اور پھر مفسرین نے لکھا کیسے ٹپکتی تھی کسی نے کہا کہ بار بار گھونگٹ نکالتی تھی کہیں چہرہ نہ کھل جائے بار بار کپڑے سمیٹتی تھی اور شرم و حیا کے ساتھ کوئی دیکھ نہ لے جو فطری طور پر قدرتی طور پر پروردگار نے بہنوں کو اور بچیوں کو عطا کیا ہے وہ ان کی اصل آتما زندہ تھی لیکن اس موقع پر مسند دارمی میں ایک روایت ہے تو وہ زیادہ مضبوط ہے ظاہر ہے جب وہ روایت ہے تو پھر ہمارا اس پر ایمان وہ کیا کہ اس بچی نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا مگر اس کا موزہ پھٹا ہوا تھا تو اس طرف بار بار اس کو دھیان جاتا تھا کہ میرے پاؤں کو نہ کوئی دیکھ لے فجاءت احداهما آئی ان میں سے ایک عالت تحیا حیا کے اوپر چلتی ہوئی اور قریب آ کر کے ان کاجرانہ لنا اس نے کہا بے شک میرے ابا جی یدعو کا آپ کو بلا رہے ہیں یجزیا کا تاکہ آپ کو جزا دے بدلا دے اما اس پانی پلانے کا اس کا سقی تلنا جو آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا اب چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ دارمی کی روایت یہی مکمل روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچی سے کہا کہ بیٹی آپ پیچھے چلو میرے اب کہتے ہیں عورتوں کی سیٹ آ کے رکھو مرد پیچھے بیٹھے ایک ایسا بے میرا جاننے والا ہے مجھے کہتا گاڑی پر بیٹھ اور اپنی اہلیہ کو آگے بٹھا لیا مجھے پیچھے میں نے وہ پاگل ہے تو ہزاروں سال پہلے اللہ نے ہم کو بتایا کس طرح چلنے کا طریقہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسی روایت میں ہے کہ بچی سے کہا کہ بیٹے آپ میرے پیچھے چلو اور مجھے بتاتے رہو کہ کدھر کدھر راستہ ہے بس وہ پیچھے چلیں اور راستہ بتاتی رہی کہ ادھر سے چلو ادھر سے چلو پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام فلما جا تو جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہو ان کے پاس قص علیہ القصص تو بیان کیا ان کے سامنے پورا بیان قال لا تخف انہوں نے فرمایا ڈریے مت موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی گھبرا رہے ہیں کوئی پولیس کا افسر آ رہا ہوگا پیچھے سے فرمایا ڈریے مت نجوت من القوم الظالمین آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو یہ مدین ہے مصر نہیں خود مصر کو کی خدائی مصر میں ہی رہ گئی وہیں دیکھو کیسا انسان تھا مصر کے بار مدین میں اس کی حکومت نہیں اور کہتا ہے انا ربکم ان میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں نجوت من القوم الظالمین آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا باتیں ہوئیں وقت گزرا قالت احداؤما کہا ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے یا آپی اے میرے پیارے ابو جی اس تاجر ہو اس کو مزدور رکھ لیجئے کیوں کہا دیکھیے آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور ہمیں جانوروں کو پانی پلانے پڑتے ہیں مزدور کی تو ہم کو ضرورت ہے مگر آپ اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بچیوں کا ہے تو کوئی مزدور رکھوں اور وہ کوئی خائن قسم کا آدمی ہو ان نقی من جر اس لیے کہ بہترین جس کو آپ مزدور رکھیں وہ ہوگا القوی جو طاقت والا بھی ہو الامین جو جو امانتدار بھی ہو اگر طاقت ہو اور امانت دار نہ ہو تو ایسے غدار اور خائن کو گھر میں مزدور رکھ کر کے تو نوز باللہ بے حیائی کو جنم دینا ہے اور اگر امانتدار ہو مگر بیچارہ کر کچھ نہ سکتا ہو تو اس کے کام کیا ہوگا فائدہ کیا اور اس موقع پر ہے تفسیروں میں کہ ابا نے فوراً پوچھا اچھا تجھے کیسے پتا چلا یہ طاقتور اور امانتدار ہے تب بچی نے دونوں باتیں بتائیں کہ طاقت کا تو کنویں پر پتا چلا اور امانتداری کا راستے میں پتا چلا قال انی اريد ان ان کی حق احد ن ان بزرگوں نے کہا انی بے شک میں اريد چاہتا ہوں ان ان کی حق کہ میں نکاح کرا دوں آپ کے ساتھ احد دب اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کہا تین یعنی ان دو بیٹیوں میں سے مگر ایک شرط رہے گی میری الگ ہے مگر شرط ہے حالان ترانی سمان یا عج اس شرط کے اوپر کہ آپ تأجرنی مزدوری کریں گے میرے یہاں سمانی یا آٹھ سالوں تک میں دیکھنا چاہتا ہوں آٹھ سال آپ ہمارے ساتھ رہیں میں اچھی طرح آپ کو دیکھ لوں آپ اچھی طرح مجھے دیکھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرے پیچھے آپ کے ساتھ وہ پنگا ہے وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا بس اگر آپ پورا کرو گے دس سال فَمِنْ عِنْدِ کا تو آپ کی جانب سے ہوں گے آج کی بات طے ہو گئی ہے اور دس کا آپ کو اختیار ہے چاہے اگر دو سال پورے کرو دس پورے کرو چاہے نہ کرو فمن ہندی وہ آپ کی طرف سے ہوں گے وما اريد ان اشق عليك اور میں نہیں چاہتا ہوں آپ پر سختی کرنا ستجدنی ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ پائیں گے مجھ کو من الصالحین نیکی کرنے والوں میں سے قال ذلك بینی و بینک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہو گئی بات بینی و بینک یہ عہد ہو گیا میرے اور آپ کے بیچ میں لیکن آپ اس پر قائم رہنا ہے اور آپ نے کہا آٹھ سال یا دس سال ایم الاجلین دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں پہ تمہیں پوری کروں فلاح عدوانا تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی یا مجھ پر آٹھ سال کے بعد چلے جاؤں آپ نہیں کہہ سکتے دس سال پورے کرو اور میں دس سال پورے کرنا چاہوں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آٹھ کے بعد ہی چلے جاؤں فلاح عدوان علیہ تو مجھ پر زیادتی نہیں ہوگی واللہ مانا نقول وکیل اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر گواہ ہے اللہ اس پر ذمہ دار ہے ہم سب ہم دونوں اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دہ ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ان بزرگوں سے یہ بزرگ کون تھے ہماری اٹھانوے فیصد تفسیروں میں یہی ہے کہ یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے وجہ اس لیے کہ جب مدین کا نام آتا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر مدین کا تذکرہ مکمل ہو ہی کیسے سکتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور مدین کے ساتھ وہی مشہور ہیں لیکن دو فیصد طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام تو قرآن نے لیا نہیں اور وہ بہت قرآن پیمبر ہیں ان کا زمانہ بہت پہلے گزر گیا ہے اور قرآن پاک جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو ان کا تذکرہ تو حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ملا کر کرتا ہے وما قوم لوط منكم ببعيد کہتا ہے قرآن کہ لوت علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور نہیں گویا یہ وہ پیمبر ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام کے تھوڑے عرصے کے بعد آئے ہیں اور لوت علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے وہ تو بہت پرانی بات ہے تو پھر یہ پیمبر اس زمانے کے کیسے ہو سکتے ہیں اتنی لمبی عمر حضرت شعیب علیہ السلام کی ہوئی ہو کسی تاریخی روایت میں نہیں ہے اور اگر اتنی لمبی عمر ہوئی تھی تو اس کا مطلب ابھی نافرمان زندہ تھے تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب کب آیا وغیر ازالی کا بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں اگرچہ قرآن پاک نے بھی اس کا نام نہیں لیا نہ تاریخ میں اس کا نام آیا نہ کسی سیرت کی کتاب میں نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ان کا نام بیان کیا ایک طرف اٹھانوے فیصد ہیں ایک طرف دو فیصد ہیں دو کی دلیل میں نے آپ کو سنا دی آپ جس کو چاہیں وہی سمجھیں دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو میں سے ایک مدت جو بھی میں پوری کروں فلما موسیٰ اللہ جل جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پورا کر دیا تو یہ کتنی مدت تھی آٹھ پوری کی کہ دس سال پوری کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ قول کیا ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرہ تشریف لے گئے عراق یاد رکھیے گا وہاں ایک یہودی عالم ملا اس نے کہا کہ آپ کون کہا میں سعید ابن جبیر تابعی ہیں تو ان سے جب تعارف ہوا اس کو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کی تحقیق کے مطابق حضرت علیہ السلام مدین میں کتنے سال رہے تھے آٹھ رہے تھے کہ دس رہے تھے ہمارے یہاں بھی بالکل طے شدہ بات نہیں ہے حضرت سعید جبیر نے فرمایا کہ میں حبر حاضر امہ اس امت کے حبر سے سب سے بڑے عالم سے پوچھوں گا کہا وہ کون ہے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس سے پوچھوں گا عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور فرمایا کہ نہ تو قرآن پاک نے اس کو متعین کر کے بیان کیا نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بیان کیا لیکن میں گمان کرتا ہوں اطیب الاجلین دونوں مدتوں میں سے جو زیادہ بہتر مدت ہوگی وہ پوری کی ہوگی اس لیے کہ بڑے لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے پہلو کو لیتے ہیں تو اچھا پہلو کون سا تھا دس سال کا اس لیے امت کا بڑا طبقہ کہتا ہے بڑا طبقہ کیا جمہور امت کہتی ہے آپ کہیے کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے کہتے ہیں کہ دس سال پورے کیے تھوڑا سا ایک طبقہ کہتا ہے کہ آگے قرآن پاک نے موسا علیہ السلام کا قصہ سنا کر کے آپ کو یاد دلایا کہ آپ بھی مکہ سے نکل رہے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لایا تھا مصر اس طرح آپ کو بھی مکہ واپس لائے گا اور یہ امام بخاری کی روایت ہے معاذ کے معنی مکہ آپ کو اللہ مکہ لائے گا اور آپ مکہ آئے تھے آٹھ سال میں اس کا مطلب آٹھ سال کے بعد واپس آئے واللہ عالم یہ بھی آپ پر چھوڑتے ہیں جو آپ کو مناسب بدمات معلوم ہو عبداللہ ابن عباس کا قول لے لیجئے یا اس روایت میں اس آیت پر خیاس کر کے دوسری بات کو لے لیجئے صدق اللہ مولانا العظیم جمعہ ہے